وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإجاي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإجاي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر چھیالیس تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور جب آپ یہ تفسیر سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ ناچیز محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہرمین شریفین کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہوگا یہ جو چوتھا رکوع ہے بلکہ پانچواں رکوع صورت البقرہ کا اس پانچویں رکوع سے چودھویں رکوع تک یعنی-, یعنی آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر ایک سو تیئیس تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کون تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اصل میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ السلام کی تین بیویاں تھیں نمبر ایک حضرت قطورہ جن سے بنو قطورہ کا سلسلہ چلا لیکن یہ نسل زیادہ مشہور نہیں ہوئی نمبر دو حضرت حاجرہ جن کے بطن سے سیدنا اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے بنو اسماعیل کی نسل چلی اسی سے قریش کی شاخ پیدا ہوئی نمبر تین حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا نام یعقوب اور عرف اسرائیل اسرائیلی کا معنی سریانی زبان میں وہی ہے جو عبداللہ کا معنی یعنی بندہ خدا بنی اسرائیل کا قدیم وطن تو شام تھا اور فلسطین بھی شام ہی کا ایک حصہ تھا یہ جو نام ہے بنی اسرائیل یہ نسلی اور قومی نام ہے مگر مذہبی حیثیت سے یہ یہود کہلاتے ہیں سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے صدیوں تک انہیں عروج حاصل رہا یہ اپنے زمانے میں توحید کے علم بردار تھے وہی و نبوت اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ان کا دنیاوی اقتدار ختم ہو چکا تھا اور یہ شام سے نکل کر عراق مصر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے ان کے بعض قبیلے حجاز اور یسرت میں